watch report on the benefits of cauliflower دا دریا ہر دم تیرا گوبھی کا شمار غذائیت سے بھرپور پتے دار سبزی میں ہوتا ہے سبز پتوں میں اپنی افادیت کو سمیٹے اس دلکش سبزی کو پھول گوبھی بھی کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں گوبھی کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے جبکہ اس سبزی کو صدیوں سے انتہائی فائدہ مند سمجھا گیا ہے سولہویں صدی میں اٹلی کے شہر جنیوا میں اس کی کاشت کا آغاز ہوا اور پھر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس مفید اور خوش ذائقہ سبزی کی پیداوار یورپ سمیت کئی ممالک میں ہونے لگی گوبھی اس وقت وطن عزیز پاکستان کے کئی حصوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سردیوں سے گوبھی کو صحت مند سبزیوں کی فہرست میں اول درجے کی اہمیت دی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر سبزیوں میں گوبھی کا نام سر فہرست آیا ہے ماہرین کے مطابق گوبھی کا باقاعدہ استعمال کینسر کے خطرات کی بعض اقسام کو کم کر دیتا ہے گوبھی میں بیٹا کروٹین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو صحت مند اور مضبوط رکھتا ہے گوبھی میں پیٹ کے السر کی روک تھام اور شفا یابی کے جز کے طور پر کام کرنے کی خصوصیات موجود ہیں ماہرین زیادہ سے زیادہ اثر اور فوری شفا یابی کے لیے گوبھی کا جوس پینے کا مشورہ دیتے ہیں گوبھی وزن کو متوازن رکھتی ہے گوبھی میں شامل قدرتی اجزاء اکثر کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں یہ سبزی جسم کے اندر خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ دل کے امراض کی شروع میں ہی روک تھام کر لیتی ہے گوبھی دماغ کو صحت مند بناتی ہے گوبھی کو باقاعدہ کھانے سے طویل مدتی یادداشت اور کلیل مدتی یادداشت کو فائدہ پہنچتا ہے دریا ہر دم وگدا تیرا